پولیس آسمان کے ستاروں کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ کس طرح کیا چیز ہے میں نے کہا کہ نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ <clears throat> تم سمجھتے نہیں ہوں کہ یہ قرآن جو ہے اس کے نزول کا طریقہ کیسے تھا اور بھائی یوں سمجھو جیسے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے باپ بھی اور بوڑھا بھی اور ساتھ بچہ کھا رہا ہوتا ہے کھانا اور باپ وہ کھانا بھی کھا رہا ہوتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ بیٹا دیکھو نا سچ بولنا چاہیے اور فریب نہیں دینا چاہیے تو بچے کے ہاتھ سے چھینٹا ایک شوربے کا دسترخوان پہ پڑتا ہے انگلیاں بھی اس کی چل جاتی ہیں تو باپ کہتا ہے دیکھو بیٹا طریقے سے کھاؤ نا ذرا احتیاط سے کھاؤ <clears throat> دسترخوان تم نے سارا خراب کر دیا اور اس طرح سے اب اس کو ذرا اچھی طرح سے پوچھو وہ کیا اور پھر وہی کہ دیکھنا بیٹا میں کیا تم سے یہ رہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ کہنے کے قرآن شریف کچھ اس طرح سے نازل ہوا ہے یہ اللہ میاں نے دسترخوان سے نال بٹھایا ہے نبی نے معذ اللہ معاذ میں اس سے زیادہ کیا کہوں وہ جو کہہ گیا کہ مکتب و ملا ہو اسرار کتاب مکتب اور ملا اور اس کتاب کے رموز و اس کے بعد اتنی سی بات ہی پتہ نہیں دے ہونا ضرور کچھ نہ کچھ مکتب و ملا و اسرار کتاب کوڑے مادر زاد و نور آفتاب کاداشی اندھا اور سورج کی روشنی کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں جو قرآن کریم کے نزول کی حکمت بالغہ یہ بیان فرمائے کہ وہ وہ یوں تھا وہ بچے کو ساتھ بٹھایا ہوا درمیان میں یہ باتیں بھی ہوتی تھی تو اس کے متعلق بھی تو کچھ کہنا ہوتا تھا نا وہ یہ کہتے تھے پھر اس کے بعد پھر اپنی بات اس نے میں وہ بچہ کچھ اور انگلی کاٹ لیتا تھا پھر اس کے بعد اس کے متعلق کہتے دیکھا نا زبان کاٹ لی تم نے میں نے کہا تھا نا آہستہ آہستہ برکی کھایا کرو نوالا جب آیا کرو اور پھر یہ چیز کہ میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ قومیں آج کے ساتھ کیا ہوا وہ میں پھر باقی آپ سناتا ہوں تمہیں اللہ بات آ گئی وہیں برتل نہ ہو ترتیلا ہم نے اس کو نازل بھی کیا ہے ایک خاص ربط قائم رکھتے ہوئے کڑی در کڑی اور تم بھی اس کے اوپر جو پروگرام تمہارے سامنے ہے اس پہ عمل کرنا ہے ورتل نا ترتیلا تم بھی ورتل قرآن ترتیلا اس قرآن کے اوپر کڑی بکڑی درجہ ب درجہ منزل بنزل درجہ اس طرح سے عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گا وہ کہا اس لیے یہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہو گیا ان کو بتائیے کہ یہ ایک انقلابی پروگرام ہے فساد انگیزی نہیں ہے تمہارے جذبات کو بھڑکا کے یہاں میں نے خنریزیاں نہیں کرانی میں نے تو قلب و نظر کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنا ہے میں نے تو عالمگیر انسانیت کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنا ہے اور وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ انقلاب برپا کرنے والوں کے اندر ایک انقلاب پہلے پیدا کرنا ہے میں نے یہ ہے عمل تزمیل میرے نزدیک جو بتایا ہے میں نے ایک ایسا کاروبار تیار کرنا ہے جو نو انسانی کے لیے امامت کا کام جس نے دینا ہے صاحب اس لیے یہ کام بتدریج ہو ٹھیک آہ کو چاہیے عمر اثر ہونے تک لیکن وہ بات غلط ہے یہ تو وہ غالب تھا نا وہ جو بیتابی تمنا تھا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے ساتھ ہونے تک انہیں پتا تھا کہ ہم جیئیں گے تیری زلف کے ساتھ ہونے تک یہ تھا اعتراض یہ تھا اس کا جواب درمیان میں ہے لینسب کا بہی فعاد بات یہ ہے تاکہ اس طرح سے خود کو تیرے دل کو بھی تصویر حاصل ہوتی رہے تقویت حاصل ہوتی رہے استحکام حاصل ہوتا رہے بڑی چیز کس طرح سے حاصل ہوتا ہے کسان سے پوچھیے بیج بونے کے بعد پانی دینے کے بعد دھوپ کا انتظام کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنے کے بعد پھر وہ ہر روز جب آتا ہے تو ترتیلن جس طرح سے یہ پودا بڑھ رہا ہوتا ہے اس پودے یعنی سارا دن ساری عمر اس پودے کے اوپر آپ بیٹھے رہے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ بڑھتا کیسے ہے اور بڑھ رہا ہوتا ہے غیر محسوس غیر مری طور پر لیکن کسان کی آنکھ جب آ کے دیکھتی ہے نا کہ اب اس میں یہ چیز ہوئی پوچھئے کہ اس کو اس کے دل کو کتنی تقویت حاصل ہوتی ہے اس وہ اس کی کوششوں کا نتیجہ سامنے آ رہا ہوتا ہے نا اگر یہ آ رہا ہوتا ہے ابھی اس شکل میں کہ باقی دنیا کو نہیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے اور اگر کبھی وہ یہ دیکھے کہ صاحب وہ پندرہ دن یا مہینے کے بعد تو اس میں یہ پودے میں ہونا چاہیے تھا اگر وہ یہ چیز نہ ہو تو اسی دن مایوس ہو جاتا ہے یا تو کچھ کوشش کرتا ہے اس کو سنوارنے کی نہیں ہوتا تو مایوس ہو جاتا لیکن اگر وہ نتیجہ اس کے پروگرام کے مطابق نکلتا چلا جائے تو اس سے حقیقت میں تقویت قلب حاصل ہے کہا یہ پروسیس ایسا ہے کہ ہوگا تو تدریجن لیکن ہر منزل ہر قدم ہر درجہ یہ بتا دے گا کہ تمہارا قدم واقعہ ہی منزل کی طرف اٹھ رہا ہے اس سے تمہارے قلب کو تقویت حاصل ہوگی ہے اس لیے قرآن کو ہم بھی اس کو بتدریج نازل کر رہے ہیں تم بھی اس پروگرام کو بتدریج منزل تک پہنچاؤ میں ایک دن میں نے بات چھیڑی تھی اس کو پھر بات وقت آ گیا یہ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے ایک تو عمر کا تقاضا ہوتا ہے ایک یہ ہمارے ہاں ایج آف سپیڈ ہے یہ دور ہی رفتار کا ہے نا تیزی رفتار کی تو کیفیت سب کو تصور میں بھی نہیں لا سکتا <clears throat> وہ تو ہم ان ہائی جہازوں کو دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ساؤنڈ سے بھی زیادہ رفتار کے ہوائی جہاز تیار ہوئے یہ جو یہ جو چاند اور مریخ کی طرف جانے والے ہیں ان کی رفتار کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا <clears throat> ان چیزوں کا اثر انسان کے ذہن پہ بھی ہوتا ہے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس دور میں آئی ہوئی ہے ان کا ذہن بھی اتنی تیزی سے کام کر رہا ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ صاحب یہ جو پروگرام ٹھیک ہے قرآن کا آپ درس دیتے ہیں قرآن کی تعلیم کو بھی عام کرتے ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا یہ دیکھیے نا بگاڑ کتنی تیزی سے پیدا ہو رہا ہے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو تغیر نفس ضروری ہے اس کے لیے نفسیاتی تبدیلی ضروری ہے کتاب و حکمت کی تعلیم ضروری ہے اس کے بعد ایسے افراد آئیں گے کہ جو وہ نظام قائم کریں گے تو وہ کہتے ہیں خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے تو یہ کہتے ہیں مجھے ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک جب تک تم یہ اس قسم کے آدمی تیار کرتے رہو گے اس وقت تک تو وہ میں غائب ہو جائے گا وہاں تو کسی طرح سے بس بس وہی کی حزیزہ نے مان تغیر نفس جو ہے علمائے نفسیات سے پوچھیے بڑا لمبا وقت لیتی کسی سائیکیاٹرسٹ کے پاس جا کے دیکھیے ایک چھوٹی سی شکایت لے کے وہ مریض جاتا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی دماغ چکر کھاتا رہتا ہے آپ کو معلوم ہے کتنی سیٹنگ جسے وہ کہتی ہیں وہ دیتے ہیں ایک ایک سیٹنگ دو دو گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے برسوں لگ جاتے ہیں ایک مریض کے اوپر اور وہ تو پھر بھی انہوں نے یہ تبھی جو آساب ہیں یا نروز ہیں ان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے جس طبیب نے نفسیاتی اصلاح کرنی ہو قلب و نگاہ کی سوچئے کتنا وقت اس کے اوپر لگتا ہے تیزی کر کے دیکھ لیجیے آپ جکڑ تو چل جائیں گے باد نسیم نہیں چلے گی تو قرآن کا پروگرام ہے قلب و نگاہ کی تبدیلی پیدا کرنا اس کے لیے ہے تلیل قرآن ترتیب اور اگلی بات یہ ہے کہ اعتراضات جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تم بھی دیکھ رہے ہو کوئی بات نہیں ہے اب دیکھیے اعتراض کا جواب کون دے رہا ہے ولا یا نہ کا بے جنا کا بالحق و احسن تفسیرہ جو اعتراض بھی یہ کرتے ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں اور نہایت عمدہ توازن برقرار رکھتے ہوئے حسین تری طریقے سے تفسیر کا لفظ یہاں آیا ہے ہم تفسیر کرتے ہیں قرآن <clears throat> ہم اس کا جواب دیتے ہیں کیوں خدا کیوں جواب دیتا ہے وہ خود کیوں تفسیر کر رہا ہے غور طلب بات ہے قرآن میں یہ ہے کہ اے رسول تم دل برداشت نہ ہو جو تمہارے خلاف یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری تقزیب نہیں کرتے یہ ہماری کتاب پہ اعتراض کرتے ہیں جب ہماری کتاب پہ اعتراض ہے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جواب دیں واہ واہ کیا بات ہے سر ہم جواب دیں گے اس کا اور یہ ہے وہ چیز کہ قرآن اپنی تفسیر آپ کرتا ہے کرنی ہی مصنف کو چاہیے تفسیر اس کہتا ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں اس نے کہا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے دوسری جگہ ہے پچہتر بٹا انیس seventy five over one nine بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے انا علح نہ جمع ہو و قرآن ہو یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کو وہ جمع نہیں کیا گیا اکٹھا نہیں کیا گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی ایک ایک بات ہے عزیزہ نے من کمبا کجا کجا نے ہم میں نے پچھلے دس میں برس کیا تھا نا کہ یہ آپ کے یہاں چلی آتی ہے بات قرآن کے متعلق کہ رسول اللہ اس کو ایک مرتب شکل میں جمع کر کے ایک جگہ کتاب کی صورت میں نہیں دے کے گئے تھے یوں ہی بکھری ہوئی تھی کچھ ہڈیاں کچھ پتے کچھ چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے میری یوں چھوڑ گئے تھے آپ <laughs> میں نے کہا تھا کہ اس کے متعلق میں میرا ایک مضمون آ رہا ہے شیخ صاحب اس اس پرچے پرچے میں میں آ گیا قرآن اسی پرچے میں ایک مقالہ میرا مبسوط آیا ہے قرآن کے خلاف گہری سازش اس میں یہ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں اسے دیکھ لیجئے گا میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ایک طرف جس نے اس کو کتاب کہہ کے پکارا ہے کل کتاب پہلی چیز پھر آ جائیے عربوں کی طرف ارب منتشر اوراق جو تھے ان میں یہ لوہے کا کڑا ڈال کے تو ان کو اس طرح سے ان کی شرازہ بندی کر کے اکٹھا کرتے تھے اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا اس قسم کے وہ آتے ہیں کوئی پیڈ سے بنے ہوئے جس میں وہ لوہے کے چھلے ہوتے ہیں تو وہ لوہے کا چھلا ڈالتے تھے منتشر ورقوں میں عام طور پہ ہرن کی پتلی سی کھال تھی اس کے اوپر لکھتے تھے وہ اور اس کے بعد منتشر اور آگ میں ایک لوہے کا چھلا ڈال جب منتشر اور آگ میں لوہے کا چھلا ڈال دیتے تھے تو پھر ان اور آگ کو کتاب کہتے تھے یہ تو عربی زبان کے خلاف ہے کہ آپ کتاب کہیں اور کہیں کہ منتشر اوراق تھے اور وہ بھی کوئی ہڈیوں پہ کوئی پتوں کے اوپر کوئی کاغذوں کے اوپر اور کتاب کو دینے والا جو ہے خود مصنف وہ کہتا ہے علینا جمع تو بھائی اس کا یہ جمع کر دینا بھی ہمارا ہی ذمہ ہے ہم نے اس کو مرتب شکل میں دینا ہے کتاب کی شکل میں عزیزہ نے من آپ کے مضامین جو ابواب ہوتے ہیں باب چیپٹرز ہوتے ہیں کتاب کے ان کی ترتیب آپ بگاڑ دیجئے آپ دیکھیے سارا مفہوم گڑمٹ ہو جاتا ہے کتاب خدا نے اپنے ذمہ لیا تھا یہ اور اس کے بعد ہے سما انا علینا بیانہ ہو کس کی طبع کس کی وضاحت بانا کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ابھار کر نکھار کر واضح طور پر بیان کرنا یہ لفظ بیان جو ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں مبین مبینات کتاب مبین یہ سب اسی سے آیا وہ کہتا ہے اتنا علائنا بیانہ ہو ہوں نازل بھی ہم نے کیا اس کو مرتب بھی جمع بھی ہم نے کرایا اور اس کے بعد اس کی وضاحت جو ہے ہمارے ذمے ہے یہی ہے قرآن کی وضاحت جو میں نے کہا ہے اس نے خود کہا ہے یہ کہ تطریف آیات کے ذریعے ہم قرآن کے ایک مقام کی دوسرے مقام سے وضاحت کرتے ہیں قرآن یوں سمجھ میں آتا ہے تو میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ میں نے تو <clears throat> قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والے غور و فکر کرنے والے احباب کی محنت کو بچانے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے میری تقویب القرآن یہ ہے کہ ایک مقام پہ جو قرآن نے کچھ کہا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سارے قرآن میں اس کے متعلق کہاں کہاں کیا کیا کہا گیا ہے یہ ہے قرآن کا انداز و آسانہ تفصیلات نہایت صحیح توازن رکھے ہوئے تصویر نہ اس میں کمی ہے نہ زیادتی ہے توازن ہے حسن کارانہ انداز سے ہم نے خود اس کی تشریح کر دی ہے اس قرآن کی اور کہا اسی لیے جو اعتراض تم پہ کیا جاتا ہے اس کا جواب ہم دیتے ہیں کیوں اعتراض ہماری کتاب پہ کیا جاتا ہے جواب ہمارے ذمے ہے ان لوگوں کی کیا کیفیت ہے بڑی اہم آیت آ رہی جہنم کے متعلق میں متعدد درسوں میں بار بار یہ اس کی حقیقت کو واضح کرتا چلا آ رہا ہوں قیامت کا جہنم اخروی جہنم ہے مرنے کے بعد کا جہنم ہے برحق ہے جنت ہمارا ایمان ہے اس زندگی کے اندر بھی جہنم کی زندگی آپ کو بتائی قرآن کریم یہ غور کیجئے گا علامت بتاتا ہے ان لوگوں کی جن کو وہ اہل جہنم کہتے ہیں جو یہاں بھی جہنم کی زندگی بسر کر رہے ہیں ومن کانا فی حاضی آم افواہ ہوا فی الآخرت آما جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہوگا یہاں کا جہنمی وہاں کا بھی جہنمی ہوگا یہ جہنمی کی علامت بتا رہی ولاقت سات بٹا ایک سو اناسی ہوگا نا جی؟ ون سیون نائن ولاقت ذرا نہ لے جہنما کثیر من الجن یہ شہری ہوں یا یہ خانہ بدوش صحرائی بدوی ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی زندگی زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ یہ ہے اہل جہنم وہ بتا دیتے ہیں کہ جہنم میں رہ رہے ہیں جہنم کی زندگی ہے ان کی کتنی بڑی اہم علامت ہے یہ پہچان لینے کی کہ جہنم کی زندگی بسر کرنے والے کون ہے یہ کہا لہم قلوب ہوں یہ لا یا کہ ہم نے ان کو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی تھی یہ اس سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سے کام نہیں لیتے ولاحم آئین اللہ بےحا ہم نے آنکھیں دی تھیں کہ دیکھ کے چلو راستے یہ اندھا باندھ کے چلتے ہیں راستے کی ولاحم آزان اللہ یسما بےحا ہم نے کان دیے تھے کہ سنو بات کو پھر پرکھو اسے یہ ان سے سننے کا کام نہیں لیتے یہ ہے اہل جہنم الائے کا کالا نام کہتا یہ انسان شکلیں انسانوں کی نظر آتی ہوں گی تمہیں انسان نہیں حیوان ہے اور تاکید کے لیے کہا بل ہوم عدل حیوان بھی اپنی جبلت اپنے انسٹنکٹ کے مطابق تو چلا جاتا ہے یہ کم وقت ان سے بھی زیادہ گئے گزرے تو دیکھتے ہیں یہ کن کو کہہ رہا ہے اہل جہنم سمی نے سوچنے کی صلاحیت سے کام نہ لینا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھنا اپنے کانوں سے نہ سننا دوسری جگہ آ کے جہنم کے دروغے پوچھیں گے ان سے کہ بھائی تم جو اس طرح سے دھکیلے جا رہے ہو جہنم کے اندر تم نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا تھا ذرا ہمیں بتاتے تو جاؤ جیل پہلے دیکھ لیتا ہے کہ بھائی کس جرم میں ماخوذ تھے جو تم یہاں آئے ہو قید میں جہنم کا دروگا پوچھے گا کیا جرم تھا جو یہاں آئے ہو سنیے جرم ان کا انہوں نے کہا کہ لوکانہ نسما ہو اور کلو ماں کن نہ پیے سو اگر ہم بات کو گوشے قلب سے سنتے اور اس پہ غور و فکر کرتے تو کبھی جہنم میں نہ آتے جی قرآن یہ کہنے کے لیے آیا وہ تو مومن کی نشانی یہ بتاتا ہے اسی اسی میں سمجھتا ہوں کہ سورہ فرقان کے ہی تو اندر ہے یہ ہاں اسی کی تو آخری آئے تھے بہتر بھی بتاؤ تمہیں بتائیں مومن کون ہوتے ہیں سننا چاہتے ہیں نا آپ مومن کی ڈیفینیشن اہل جہنم کا بھی ذکر ہم نے سن لیا ہمارے یہاں یہ ہے کہ صاحب ایمان جو ہے وہ فیس اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ تو بالغیب ہے آنکھیں بند کر کے کسی چیز کو مان لینا جو ہے یہ ایمان ہے چلا رہا ہے مسلمان ہمارے ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ جس میں آدمی کی فکر غور عقل شعور کا کوئی دخل نہ ہو بس وہ آنکھیں بند کر کے مان لینا جو ہے بس اس کا نام ہے ایمان آؤ پوچھیں قرآن سے کہ وہ کنہیں کہتا ہے ایمان والے ولزین ایزا ذکرو بے آیات رب ہم پچیس وٹا تہتر ہے بڑی اہم آیت ہے مومن وہ ہیں کہ اور تو اور جب ان کے سامنے خدا کی آیات بھی پیش کر کی جاتی ہیں لم یا خرو حسمن حسم بندا میانا وہ انہیں بھی آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے اندھے بیروں کی طرح نہیں مانتے دیکھتے ہیں ایمان کس کو کہتے فیت ترجمہ ہی غلط ہے اس کا وہ عیسائیت ہے کنوکشن ہے اس کا ترجمہ اور ریزن پہ مبنی قرآن یہ کہہ رہا ہے آپ میں سے اہل علم اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ریزن کسے کہتے ہیں ریزن کی دو لفظوں کے اندر ڈیفینیشن یہ ہے ٹو تھنک آبجیکٹولی کسی بات کے سوچنے میں بھی اپنے داخلی جذبات کو دخل نہ دینے یہ ہے قرآن اب وہ جہنم کی بات تو ہم نے دیکھ اللہ زینا یو شرونا اللہ وجوہ جہنم جہنم کی طرف لے جائیں گے کس طرح سے سیدھے منہ آدمی جاتا ہے تو پھر آنکھیں سامنے ہوتی ہیں راستہ دیکھتا چلا جاتا ہے کرنے کے نہیں اوندے منہ والے لوگ آنکھیں رکھنے کے باوجود نہ دیکھ سکنے والے دوسری جگہ ایک اور لطیف کرائے میں اسے بیان کیا گیا ہے تھرٹی تھری تینتیس بٹا چھیاسٹھ جانم کے متعلق آنکھیں تو سامنے کی طرف ہوتی ہیں نا انسان کے دیکھنے والی آنکھیں جو ہوتی ہیں یوم تو کلب وجوہ ہم فنار جہنم میں اہل جہنم وہ ہیں کہ جن کے چہرے الٹا دیے گئے جاتے ہیں ان کی آنکھیں سامنے کی بجائے گدی میں لگی ہوئی ہوتی ہیں پیچھے کی طرف لگی ہوئی ہوتی یہ پیچھے کی طرف آنکھیں کیا ہیں یہی اس نے واضح کر دی سامنے آنکھیں ہوتی ہیں تو آپ کا حال بھی روشن ہوتا ہے پاؤں کے نیچے سے آپ دیکھتے ہیں مستقبل بھی روشن ہوتا ہے سامنے کا راستہ بھی روشن ہوتا ہے آنکھیں اگر پیچھے لگی ہوئی ہوں تو ماضی تو آپ کا روشن ہوتا ہے حال اور مستقبل دونوں تاریخ ہوتے ہیں ماضی پرست قدامت پرست اسلاف پرست قوموں کا مذہب میں جو رہتے ہیں قومیں ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ماضی تو ان کا بڑا روشن ہوتا ہے وہاں اضر صاحب نے جی یہ چیز کہا جی وہ دور سبحان اللہ نور نور تھا وہ دور جی ایمان والوں کا اور کیا سا سارا قصہ ان کا ماضی کا قصہ ہوتا ہے ماضی سارا روشن ہو ہمیشہ ماضی کی طرف دیکھیں گے اور اپنے زمانے کو بھی گالیاں دیں گے تو آنے والا تو اس سے بدتر پھر ہوگا کہ ہر آنے والا دور پہلے دور کے مقابلے میں بدتر ماضی روشن ہر اہل مذہب کے ہاں آپ سنیں گے وہ کہانیاں پچھلوں کی سنائیں گے آپ کو کوئی بھی مذہب ہو آپ دیکھیے ہمیشہ پچھلوں کے دور کو بتایا یہ وہ تھا صحیح انقلاب برپا کرنے والا ہوا میں کیا عرض کروں اس کے ساتھ بھی انہوں نے ٹکڑا اگلا ملا کے وہی لے آئے وہ ورنہ جس نے اتنا انقلاب آوری دعویٰ کیا تھا کہ خیر ال کروں نے کرنی یہ نہیں ہے کہ یہ پچھلا دور وہ تھا اور وہ تھا تو تھا میرا زمانہ جو ہے سب سے بہتر ہے کیا بات ہے اتنے کی یہ فرمایا حضور نے انہوں نے ساتھ اور لگا دیا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر پھر اس کے بعد جو آئے گا اس سے بدتر پھر اس کے بعد آئے گا اس سے بدتر پھر اس کے بعد آئے گا اس سے بدتر چل بھائی اپنا کام کاٹ لیا انہوں نے سنیے کیا کہتا تو کلو جہنم میں الٹایا ہوا چہرہ پیچھے کی طرف آنکھیں آلو ربنا نا انتہا سادا تنا کبرانا سبیلا کیا ہے یہ پیچھے کی طرف دیکھنے والے کہا کہ ہم نے اپنے یہ بڑے اسلاف جن کو ہم اپنے بڑے بڑے بزرگ اور پیشواز کہا کرتے تھے ہم ان کا اتباع کرتے رہے اور تباہ ہو گئے پیچھے کی طرف آنکھیں تھیں سل سے کے طریقے پہ سب چلتی بجائے واقعی صالحین ہیں تو قرآن کے معیار پہ ان کی زندگی پوری گزرنی چاہیے سیدھی بات ہے تمہارے پاس ایک میزان جو ہے اس میں سلف اور خلف کا سوال کیا ہے ہر ایک کی زندگی کو لائیے اس معیار کے اوپر اس محک کے اوپر اس کسوٹی کے اوپر کہ جی وہ بھی تو قرآن کو سمجھا کرتے تھے اور وہ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے قرآن کو یعنی یہ اتنا ہی نہیں کہ چلیے صاحب ان کا اخلاق ان کی زندگی زیادہ پاکیزہ تھی ہم سے چلو جی مان لیتے ہیں نہیں عقل و فکر بھی جو ان کی تھی وہ آگے وہ بھی گھٹتی چلی جا رہی حالانکہ علم انسانی جو ہے وہ وقت زیادہ ہو گیا یہ انسان اور حیوان میں فرق یہ ہے عزیزہ نے مان بکری جس قسم کی پہلے دن بکری تھی آج کی بکری بھی ویسی ہی بکری ہوتی ہے انسان پہلے دور کا وہ غاروں میں رہتا تھا درختوں کی ٹہریوں پہ شاخوں پہ رہتا تھا پتوں سے جسم ڈھانکتا تھا یہی گھاس پاس یا کچا گوشت وہاں سے انسان چلا ہے آج چاند پہ پہنچ رہا ہے کیا کاریگری ہے کیا فرق ہے دونوں کا حیوان اپنی زندگی کا تجربہ یا علم آگے منتقل نہیں کر سکتا انسان اپنی زندگی کے تجربے کو ہر دور کا ہر فرد کی زندگی بڑی اس کا اسپین چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کا جو تجربہ ہے اس کا جو علم ہے وہ آگے منتقل کرتا ہے وہ آگے منتقل کرتا ہے یہ منتقل ہوتا ہوا جو آگے آتا ہے سنو بال کی طرح یہ علم بڑھتا چلا جاتا ہے اس علم کی دیوار پہ ہر آنے والا دور ایک ردا اوپر رکھتا ہے دیوار اوپر اٹھتی ہے یہ اکیوم لیٹو نالج ہے مجموعی علم ہے انسانوں کے نسل ہا نسل کا آگے منتقل کیا ہوا جو آج کا انسان غاروں میں بسنے والے کے مقابلے میں چاند میں بس رہا ہے جا کے کسی ایک فرض یا ایک دور کی کاریگری نہیں ہے یہ یہ ایک نالج ہے تو جب ایکوملیشن ہوگی نالج کی تو علم و اگر کے اعتبار سے تو بہرحال ہر زمانہ پچھلے زمانے سے آگے ہوگا نا قرآن نے اسی لیے کہا کہ قرآن سمجھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آ جاتے نا سن ریم آیا فورٹی تھری وفیر آفاق ہے جی میں قرآن کے بارے میں بہت محتاط رہتا ہوں ہاں، سن ریم آیا معاف رکھیے گا وہ بیالیس ہے یا ترتالیس ہے فورٹی ون شکریہ ہاں میں یہی دیکھ رہا تھا جی کہ بیالیس ترتالیس فورٹی ون شکریہ آپ کا فورٹی ون ففٹی تھری خوشی ہوئی مجھے ایسے ریفرنس آپ نے رکھے سنوریم آیات نفل آفاق یہی میں اٹکتا تھا نا پہلے آفاق نہیں آیا سنوریم آیات نفل آفاق وفی انفسہم الحق ہم ان کی اپنی دنیا میں انسانوں کی نقوص کے اندر اور باہر کی خارجی کائنات میں اپنی نشانیاں بے نقاب کرتے چلے جائیں گے اور ہر بے نقاب ہونے والی نشانی اس بات کی شہادت بنے گی کہ قرآن نے جو کہا تھا واقعی حقیقت تو یہ جو خدا خود کہتا ہے کہ طریقہ یہ اس کے حقائق جو ہے وہ ثبوت تک پہنچیں گے اس طرح سے کہ یہ جتنے بھی کائنات میں چھپی ہوئی ہماری مضمر نشانیاں ہیں یہ بے نقاب ہوتی چلی جائیں گی یہ کیسے بے نقاب ہوتی ہیں انسانی علم کے ذریعے سے بے نقاب ہوتی ہیں فکر کے ذریعے سے بے نقاب ہوتی اس اعتبار سے تو ہر آنے والا دور علم و فکر کے اعتبار سے تو آگے ہوتا ہے اگلی بات یہ ہے کہ اس علم و فکر جو ہے قرآن کی روشنی میں اس سے کام لے کے جب چلا جائے گا آگے تو پھر انسانیت کی زندگی بھی منور ہوتی چلی جائے گی لیکن آنکھیں بند کر کے زندگی میں رہنا اوندے منہ چلنا بدی کے پیچھے ہونا آنکھوں کا لگا ہوا پچھلی طرف ماضی ماضی آپ کے یہاں کا روشن ہوتا چلا جائے قرآن کہتا ہے کہ ماضی روشن اگر آج کی ٹھیک ہے ان کی زندگی اپنی ٹھیک امتن کا خلط کا ماں کا تباد آتا غلط متصوب یہ لوگ تھے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے کام کر کے چلے گئے ان کے کاموں کا ان سے مواخذہ ہوگا تم سے ہم پوچھیں گے بھی نہیں ولا تو سالون اما سانو یا ملوم ہم تم سے پوچھیں گے بھی نہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہا جہنم یہ ہے کہ پیچھے کی طرف روشن یہ دور بھی تاریخ مستقبل بھی تاریخ اور وہ تو قرآن کہتا ہے کہ جو زمانہ اپنے دور میں زمانہ حال میں پریزنٹ میں اندھا ہوگا ومان کہنا فی حاضر ہی آما تو ہوا فی آخرت یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہوگا پہلا ٹیسٹ یہ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں وہ یہ ہے کہ امروز آپ کے ہاں کا روشن ہے یا نہیں جس کا امروز روشن نہیں ہے اس کا فردہ بھی روشن نہیں ہے وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج جگر سوز و خود افروز نہیں ہے وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے کنکان فی حاض ہی آما کا ہوا پھر آخرت عامہ یہ ہے قرآن نے جو کہا کہ جہنم یہ ہے کہ جس میں اون منہ چلے گا کے اوپر لگی ہوئی الاے کا شرم مکانوں بادلوں اوہ اوہ اوہ قدر زیادہ رہنے کی قدر گمراہی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے کہ عقل و فکر سے کام نہ لیا جائے اندھی تکلیف کے اندر آگے چلا جائے وقت ہو گیا عزیزا نعمان سورہ الفرقان کی آئے چونتیس آئے اور اس کے بعد اگلی آیات میں پھر قرآن بتاتا ہے کہ یہ کشم کش جو ہوتی چلی آئے تھی پیچھے کی وہ کیا تھی ربنا تقبل منا ان کا شکریہ ہاں جی۔